کی اوجڑی اور گائے بھینس کی پٹ اس کا کیا حکم اس میں اصل میں ہم جو بات سمجھے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو بکرا بکری چھوٹا جانور اس کی جو اوجڑی ہے اس کی اوجڑی میں بالکل غلازت جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہے اور جب اس کو پاک کرتے ہیں تو اس غلازت کو نکال کر اس کا جو گو گوبر ہے اس کو صاف کر کے رگڑ کے اور اس کے بعد دھونے کے بعد وہ کھائی جاتی بالکل ایسے لگتا ہے جیسے اوجڑی آپ نکالیں جیسے تولیا ہوتا میں دانے دانے جیسے ہوتے یہ کھاتے ہوں ان لوگ اب جب اس میں غلازت ہے تو کون آدمی اس کو گوارا کرے گا کہ غلازت کو دھو کر کے وہ کھائے اس لیے چھوٹے جانور کی اوجڑی تو کھانا نہیں چاہیے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تحریمی یعنی غلیظ ہے گندی ہے بالکل ایسے کہ آپ گوشت لیے جا رہے ہیں وہ اگر غلیظ پانی میں گر جائے تو کون آدمی اس کو دھو کر کے کھائے یہ تو چھوٹے جانور بڑے جو جانور ہیں جیسے گائے بیل وغیرہ ان کی اوجڑی جس کو بٹ کہتے ہیں وہ ذرا موٹی ہوتی اس میں فرق یہ ہے کہ غلازت میں اور اوجری میں ایک طے ہوتی ہے بہت پتلی سی اب اس غلازت کو نکالنے کے بعد دھونے کے بعد وہ طے ایک پتلا چمڑا جیسا اس کو جب الگ کر دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ غزا غلازت کا شعبہ الگ ہے اور جو بٹ ہے وہ شعبہ الگ ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ غلازت میں اور بٹ میں ایک پردہ ہے بیچ میں براہ راست وہ غلازت چونکہ اس میں نہیں لگتی اس لیے بڑے جانور کی بٹ وغیرہ کھانے میں کوئی حرج نہیں اور اگر آپ برا نہ مانے تو میرا خیال ہے کہ کہہ دیا جائے بڑی معذرت کے ساتھ جو کچھ آپ نے کھا لیا سو کھا لیا ہوگا یہ جو بازار میں جتنے سموسے ملتے ہیں یہ سارے کے سارے اوجڑی اور بٹ کے بنے ہوئے جب آپ کو ایک آٹھ آنے کا اتنا سموسا ملے جو آٹھ آنے میں اتنا تو قیمہ بھی آپ کو نہیں ملتا یہ سارے بازار کے جو سموسے اللہ ماشاء اللہ کوئی اجر لیکن یہ سارے کے سارے اوجڑی اور بٹ کا قیمہ ہے جو آپ کو چار آنے اور آٹھ آنے اتنا بڑا قیمے کا بھرا ہوا سموسا ملتا ہے اس لیے تقریباً بازار کی چیزوں سے کھانے سے بچا جائے یہ میں نے اپنی معلومات کے مطابق